إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أتباعه الذين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر

اس کی اوقات اور انجام یہ تینوں چیزیں بازر کروائی کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے اس کی گرفت وہ کیسی ہے اللہ رب العالمین کا وقار کیا ہے اور بندے کی اوقات کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے اور اس کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی صورت کے اندر جمع کر کے رکھ دی اور اگر کوئی بندہ اصلاح طلب کرنے والا ہو جس کی خواہش نیت آرزو ہو کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک النب یتی ہل ملک و احلاط الس قدیر وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر اس کا اختیار ہے فعال الما یرید ہے اپنا ارادہ وہ نافذ کر سکتا ہے اور جو چاہے کر گزرتا ہے لا يفعل وهم يسألون اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا گیا وہ علاق السین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ بھی خالق المعول آیا لیبلوکم بلو احسن عملا اللہ تعالی نے موت و حیات کی کشمکش زندگی اور موت کا کھیل پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے نیک صالح عمل کرنے والا کون ہے زندگی کا مقصد بندوں کو مارنے کا مقصد مار کر پھر اٹھانے کا مقصد وہ یہی امتحان ہے کہ بندہ نیک عمل کرنے والا کون ہے اور اللہ کی بغاوت و نافرمانی کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ سلاط و سلام کو جنت سے نکالا اور حکم دیا کمنی ہدن سمن اہدا تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی ہدایت آئے گی تو جس بندے نے میری رہنمائی اور ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لیا وہ آخرت کے خوف اور دنیا کی زندگی کے اوپر غم کھانے سے وہ بچ جائے گا اور جو میری ہدایت کی پیروی نہ کرے گا تو اس کا ٹھکانا آگ اور جہنم ہے پہلے دن ہی اللہ رب العالمین نے یہ مشن یہ مقصد بندے کو سمجھایا اور سونپا تھا اسی کا پھر نئے سرے سے اس کی تجدید اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فرمایا اللہ خلق الموت متول حیات آیا احسن عملا وہ ذات تو وہ ہے کہ اس نے موت و حیات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے اعمال کے اعتبار سے تم میں سے اچھا کون ہے اب ہماری صورتحال اور کیفیت کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آ کے اسی کو بنانا اسی کو سنوارنا اسی کی خاطر تگ و دو کرنا محنتیں کرنا کوششیں کاغذیں کرنا دن رات اسی کی خاطر ایک کیے ہوئے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ مقصد نہیں دیا اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ قدمت لغد وہ تک ہوا لوگوں ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ لیکن ہم اپنا کل فیوچر اور مستقبل اس دنیا کو سمجھ چکے ہیں اور دور کیا ہے ڈگریاں زیادہ سے زیادہ تعلیم میرا گریڈ سکیل اونچا ہو کاروبار بھرے دکان چمکے تجارت میں میرا نام ہو دکان بڑی ہے اور بڑی ہو جائے چھوٹی ہے بڑی ہو جائے مکان پانچ مرلے کا ہے دس کا ہو جائے دس کا ہے کنال کا بن جائے یہی میں نے اپنی کامیابی سمجھی ہے جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے زندگی تمہیں ان کاموں کے لیے نہیں دی میں نے تمہیں زندگی دی ہے لیے بلوا کم ایم آسن عملہ تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے عمل کرنے کے اعتبار سے اچھا کون ہے مکان کے اعتبار سے دکان پراپرٹی کے اعتبار سے بینک بیلنس کے اعتبار سے تجوری کے اعتبار سے لباس کپڑے کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے چہرے موہرے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اچھے اور برے کی تمیز دنیا میں نہیں رکھی اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ ایک ہی جان سے وہ خالہ کا منہا زوجہ بستہ من ہماری جان الکثیر منی اللہ ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پھیلا دی من زکر و انسا اللہ شعوب و قبائل علی تعارت ان کم کنگ اللہ تمہارے کنبے قبیلے برادریاں یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے محض تعارف ہے تعارف کہ پتا چلے کون کس کا بیٹا ہے کس کا باپ ہے کس کا بھائی ہے کس کا کیا لگتا ہے اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تعلق ہے کہ نہیں ہے سو باہویں تعارف کی خاطر اللہ رب العالمین نے یہ سارے سلسلے کھڑے کیے ان ان کم ان دہی اور اللہ رب العالمین کے ہاں تم میں سے جو متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہی بندہ باعزت ہوگا عزتوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین کا تقوی کرے گا ہم نے تو دنیا کی جھوٹی عزتیں جھوٹے سٹیٹس جھوٹے وقار انہی کی خاطر سارا کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہے وہ ادا آفادت اللہ عزت العزت عسم جب اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا اللہ کی بغاوت نافرمانی والا کام چھوڑ دے جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ کرنے لگ آخرت ہل عزت اس کو گناہ پہ اڑا رہنے پر اس کی عزت مجبور کرتی ہے کہتا ہے اگر میں نے یہ گناہ والا کام نہ کیا تو میرا ناک نہیں رہے گا میری ناک کٹ جائے گی برادری میں اگر میں نے شادی بیاہ کے موقع پہ کنجر کھانا نہ کیا لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہے گی رشتے دار کیا کہیں گے میری سوسائٹی کیا تاثر لے گی آخر عزت بل کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس کی طرف رحمت نہیں کرے گا اور اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہے جو بندہ اپنے ایزار سلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکائے کہتا ہے اگر میں نے اپنی شلوار کو نصف پنڈلی پہ رکھ لیا تخنے ننگے کر لیے لوگ کیا کہیں گے لوگ تو تانے مارتے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں کپڑا کم ہو گیا تھا ذری سے غلطی ہو گئی تھی پیسے کم تھے بڑی باتیں بناتے ہیں تو لوگوں کی یہ چبتی باتیں میں سن نہیں سکتا لہذا اس کو نیچے ہی جانے دو زیادہ ہی کوئی مجبور کرے گا تو بس اتنا سا اونچا کرے گا بامشکل ٹکنے اس کے نظر آنے والے بنے گا اور وہ بھی بار بار ٹکنے پھر دھکے تک چلے جاتے ہیں اخادت العزت بل اس کو گناہ کرنے پہ اس کی عزت مجبور کیے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے وہ جی دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہوتی آخر آخر ہم نے دنیا میں رہنا ہے لیکن اس بیچارے مت کے مارے کو پتا نہیں کہ اللہ نے تجھے دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا دنیا میں بھیجا آخرت کو بنانے کے لیے ہے جی لوگوں کو بھی تو راضی رکھنا ہوتا ہے نا کیا لوگوں کو راضی کر کے اللہ تعالی کو ناراض کر لینا ہے اللہ کی ناراضگی لے کے لوگوں کو راضی کرنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے ہمارا آتا ہے اسم اس کو گنا پہ اڑا رہنے پر اس کی عزت مجبور کر رہی ہے پہس بہ جہنم ایسے بندے کو جہنم کافی بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اور جہنم میں داخل کر کے اللہ رب العالمین اس کو پینے کے لیے این یس تغیث ہوں ان کل موہلی یشو وجوہ بے سراب و سات مرتفقہ پانی پینے کے لیے مانگے گا اتنا ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور گندا خون وہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا اتنا گرم اور ابلتا ہوا کہ چہرے کے قریب کرے گا یشو الوجوح چہرہ سارے کا سارا بھن جائے گا حدیث میں آتا ہے وہ جام کو منہ کے قریب کرے گا پینے لگے گا چہرے کا سارا گوشت کھال اتر کے وہ اس پیالے کے اندر آ گئے بے سک شراب وفات سات فقاف بہت برا مشروب ہے بڑا گندا ٹھکانا ہے اور ایسا دردناک آزاد دے کے دردناک آزاد دے کے پھر اللہ رب العالمین اور ذہنی اذیت دیں گے ہمارے ہاں طریقہ کار ہے نا اگر کسی بندے کو سزا کے دوران مزید ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا ہو کہتے ہیں لے چکھ لے اب مزہ لے لے سوال ہاں یہ انداز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس ظالم کو جو اپنی عزت کی خاطر گنا کرتا تھا دنیاوی جھوٹی عزت رکھنے کے لیے گنا والے کام کیا کرتا تھا اس کو جہنم میں ڈالیں گے ایسا دردناک عذاب دیں گے اور کہیں گے کیا دو لے چک ان نکانتل تل عزیز الکریم تو بڑا چودھری بڑا وڈیرا بنا پھرتا تھا بڑا عزت دار بنا پھرتا تھا اب لے لے مزہ پر بات دوسری طرف وہ بندے ہیں وامین ناسی میں یسری نفس ابتغاء مرضات اللہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر بیچ ڈالا دنیا والے جو باتیں بناتے رہے انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے لا خاف نہ لو متا لا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں لوگ جتنی باتیں بناتے چلے جائیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کون سا نیا کام ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہے ان اجرم دین کان کانو میر اللہ دین امن ہوں مجرموں کا یہ سیوا ہے کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں دیکھو جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ داڑھی آدھی ادھر کو ہے آدھی ادھر کو ہے اڑ رہی ہے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے سلوار دیکھو اس کی نصف پنڈلی کے اوپر دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں ان اللہ دینا اجرم اللہ دینا آمر یہ پہلے بھی ہنسا کرتے تھے وہ ادا مروب تغ مزون جب ان کے پاس سے گزرتے تھے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہتے ہیں دیکھو وہ جا رہا وہ عید القالب الا اخلیم ان قلبوں کا جب یہ اہل ایمان کا مذاق اڑا کے سبتیاں کس کے ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں بنا کے گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا آج کیسے مٹی پلیٹ کی اس کی مزہ ہی آ گیا آج ان کا لو ہی ان بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں کہ بڑا مار کا مار لیا ہے ہم نے وار جب یہ ظالم مجرم اہل ایمان کو دیکھتے ہیں قالو کہتے ہیں انہا الا اولا یہ تو گمراہ ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں کی کہاں پہنچی ہوئی ہے یہ وہی چودہ سو سال پرانا دین لیے پھرتے ہیں ابھی بھی اس کے گھر کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ایک ایک لمحے لمحے کی خبر وہ ٹی وی جیو پلیڈ وہ ہمیں دیتا ہے آخر دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے یہ تو سارا کچھ ضروری ہے یہ تو بیچارے بیکورڈ لوگ ہیں انہیں تو دنیا کے حالات کا علم نہیں انہیں کیا پتا دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے کس معراج پہ پہنچی ہوئی ہے دنیا یہ وہی چند ایک نماز روزہ رکات حج نماز روزہ رکات حج اسی کو لے کے پھرتے ہیں انہیں لوا لو یہ تو گمراہ ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں کسی کسی چیز کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ارسل علیہم حافظین اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو اہل ایمان پر محافظ داروغا نہیں بنایا اور کل قیامت کے دن یہ بندے اہل ایمان اللہ رب العالمین کی جنتوں میں ہوں گے اور جنتوں میں اللہ رب العالمین کا دیدار انہیں نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں ملیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فل آمن ملین عمل امرکاری دنیا میں یہ کافر مجرم اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج کے دن یہ مؤمن بندے کافروں کا مذاق اڑائیں گے ضرور تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے فلسو وی بل کفارو ماں کارو یہ کافروں نے اپنے کرتوتوں کا مراد چکھا ہے کہ نہیں تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر بیچ چکا ہو اپنی جان کا اس نے اللہ تعالی کے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ میری زندگی کی ساری صلاحیتیں ساری محنتیں ساری توانائیاں میری رضوں میں دوڑنے والا خون وہ اللہ تیرے دین کی خاطر تیرے اسلام کی خاطر ہے واللہ رحوکم بالعباد اللہ بندوں پہ بڑا نرم کرنے والا نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے اللہ ان کی محنتوں کو رائے گاہ نہیں کرے گا فرمایا یا ایوہ فی السلم کافہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا اے اہل ایمان اسلام میں پورے پورے آ جاؤ لمیٹڈ سا اسلام نہیں چاہیے اسلام کا اپنا ایک دائرہ ہے جو بندہ اس دائرے کے اندر ہوگا وہ مسلم کہلائے گا جو اس دائرے سے باہر نکلے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے لیکن ہم نے ایک اپنے ارد گرد چھوٹا چھوٹا ایک ہر کسی نے اپنے ارد گرد ایک ایک دائرہ کھینچا ہے جو اسلام کے دائرے کو ہلکا سا ٹیچ کرتے ہوئے گزرتا ہے کسی نے اپنے جب چھوٹا دائرہ کھینچا کسی نے بڑا دائرہ کھینچا اور سمجھا کہ میرے لیے اتنا ہی اسلام کافی ہے اور یہ جی اتنا بھی کر لے تو بہت ہوتا ہے ہاں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کم اے کم ایم اصل عمل اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے وہ اعمال کو اللہ رب العالمین نے پرکھنا ہے تولنا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے باہول العزیز الغفور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور غالب ہے تم دیکھتے نہیں ہو اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو اللہ خلق سبع سماوات اسماوات کا سات آسمان اللہ رب العالمین نے طبق در طبق اوپر نیچے تہ تہباتہ پیدا کی ہے ماترا سی فلقی من تفاوت سر جی حل الترا ابین فطور اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر کوئی تفاوت نظر آتا ہے تمہیں کہیں پہ کوئی فطور کوئی نقص کوئی کمی کو پاہی نظر آتی ہے اتنا بڑا ماہر کاریگر ہے فرج البصرہ کر رہا تھا دوبارہ سہ بار اپنی آنکھ کو بار بار دوڑا کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ جن کلی کلئی کل بسر و سے آ وہ ہوا حسین تیری نگاہیں ناکام ہو کے لوٹ آئے گی اللہ کی سنت اور کاریگری میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا وہ ہوا حسین آنکھ تھک جائے گی والا قبضہ دنیا بھی مسابی وجعلناها رجوما واعتدنا لهم عذاب السعير اور جو آسمان دنیا ہے ہم نے اس کو روشنیوں کے ساتھ منور کیا ہے چھوٹے چھوٹے ستارے جر دیے ہیں یہ ستارے آسمان کے لیے باعث زینت بھی ہیں اور وہ شیاطین جن جو جا کے آسمانوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں رجوم السیاطین یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے ان کو لگتے ہیں اللہ علامہ کا سمعہ شہاب مبین جو بھی جن آسمان کی باتیں سننے لگتا ہے اس کو بہت بڑا شولا وہ جا کے لگتا ہے جس کو عام طور پہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں شیطان جا رہا ہے وہ آسمان پہ ستارہ ٹوٹ کے وہ شولہ کھجا کے شیطان کو لگتا ہے جو شیطان سننے والا ہوتا ہے وہ آتحم آزاد السعر اور سیاتین کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب علیحدہ سے تیار کر رکھا ہے ولدین کفربی عذاب جہنم اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے وہ بیس المسیر بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اور جہنم میں بنے گا کیا فرمایا ادا کو پیاحا سب الہ شہید الحفور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے بڑے چیخ مارنے کی بہت آوازیں انہیں آئیں گی بڑی چیخنے چلانے کی آوازیں وہ یا کپور جہنم جوش مار رہی ہوگی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ام اللہ دین سکو نار لہم پیہا و شہید جو بدبخت ہوں گے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان کی طرح طرح کی آوازیں نکلیں گی ذخیر و شہیر سانس اندر کھینچیں گے تب بھی چیخیں گے سانس باہر نکالیں گے تب بھی چیخیں گے گدا جب چیختا ہے سانس اندر کھینچتا ہے تب بھی آواز نکالتا ہے باہر نکالتا ہے تب بھی آواز نکلتی ہے گدوں کی طرح یہ جہنم کے اندر جہنمی چیخیں گے لہم فیحا ہا و شہیر یہ گدا جب سانس اندر کھینچے تو اس آواز کو ذخیر کہا جاتا ہے اور جب سانس باہر نکالے تو آواز نکلتی ہے اس آواز کو شہید کہا جاتا ہے یہ جہنمی اسی طرح جہنم کے اندر سیکھیں تقاب تقاد تو میرے لگئی وہ جہنم اس قدر جوش مار رہی ہے قریب ہے کہ وہ غصے کے ساتھ غیر و غدب میں آئی ہوئی ہے اور غصے کے ساتھ وہ پھٹ ہی جائے علما فوج علام خزانہ عالم عتیقم نذیر جہنم میں ایک گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا داروگے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا دین کی دعوت نہیں دی تھی اللہ کا حکم نہیں بتایا تھا تمہیں آلو بالا کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والے سمجھانے والے وعد کرنے والے نصیحت کرنے والے تو آئے تھے فقل لگنا ہم نے جھٹلا دیا وکلنا اور کیا کہا ما نزل اللہ من سی اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا اور یہ دین اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا یہ کہہ کر ہم ان کی باتوں کو ٹال دیا کرتے تھے اور جی دین میں اتنی بھی سختی نہیں اللہ کے بندو دین تو نام ہی پابندیوں کا ہے دین تو نام ہی سختیوں کا ہے اور مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے اللہ رب العالمین کا متی بنے نہ اس کا ہاتھ حرکت کرے نہ اس کا قدم اٹھے اللہ رب العالمین کی اطاعت کو اجازتوں کے بغیر مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال کے مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں تھوائی جائے اور اس کا مالک اس کو جہاں لے کے جانا چاہے وہ اڑی نہ کرے جو اونٹ اڑیل نہ ہو متی اور فرما بردار ہو اس اونٹ کو اہل عرب مسلم کہا کرتے تھے تو مسلم بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعتوں کے اندر دے دیتا ہے اپنے آپ کو رب کائنات کے سپرد کر دیتا ہے جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے وہاں رک جاتا ہے جہاں رب کا حکم آتا ہے وہاں چل پڑتا ہے جہاں رب کا حکم آتا ہے کھڑا ہوتا ہے جہاں حکم آتا ہے بیٹھ جاتا ہے یہ جہنمی پھر ملا کر کہیں گے ہم نے تو کہہ دیا ماں نزل اللہ صحیح اللہ تعالیٰ نے تو ایسی باتیں نازل ہی نہیں کی ان انتم اللہ سی غلال کبیر تم تو بہت گمراہی والی باتیں کرتے ہو دک یا نوسیت والی آدمی روشن خیال یہی کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا دکیا نوسیت والا مدد ہے بڑا دکیا نوسیت والا دین ہے بہت بیک بس اور ہماری روشن خیالی کو فنڈامنٹلزم سے بنیاد پرستی سے بڑا خطرہ ہے ظالموں مسلمان ہوتا ہی بنیاد پرست ہے جو فنڈامنٹلسٹ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے وہ منافق ہے جو اپنی بنیاد پہ پکا نہیں جس کو اپنی اساس کا علم نہیں وہ کاہے کا مسلم اور اللہ رب العالمین نے جو خیال دیا ہے یخرجہم من الظلمات ظلماتی النور نور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے ولہ دینا کافرو اولیا متا کافروں کے ولی تاحت ہیں یخری جونا من نور نور ظلمات وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں اللہ مسلمانوں کو ڈھک کے ڈھانپ کے رکھنا چاہتا ہے شیاتی انسانوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں شیطان آئے گا مرد سے کہے گا تیری سلوار تخنوں سے نیچے ہونی چاہیے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھ عورتوں کے پاس جائے گا کہے گا نہیں تیرے پانچے بھگی کاٹ ہونے چاہیے آدھی ٹانگے ننگی ہو پوچھوں کے اندر چاک بنا کے رکھ تاکہ رہی صحیح کسر وہ بھی نکل جائے تیری جسم کی سانس نظر نہیں آتی تیرا حسن اس چیز کے اندر ہے کہ ٹائٹ قسم کی شلواریں پہن فٹنگ والی پتا چلے کہ اس کی ٹانگ کدھر سے آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے یوخری ہوں مین نوری ان ظلمات یہ سیاتین کا عمل ہے اللہ رب العالمین کہے گا نہیں عورتیں با پردہ ہو کے رہیں لا تبر رجنا الجاہلیت جاہلیت اولا جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار غیروں کے سامنے نہ ظاہر کرو شیاتی کہیں گے نہیں تو گریجویٹ اپ ٹو ڈیٹ بڑی ماڈریٹ قسم کی پڑھی لکھی خاتون تو بھی برقے میں نکاب میں حجاب میں اور ایسے کھلے کھلے کپڑے پہنے ہوئے تیرا تو معاشرے میں کوئی سٹیٹس ہی نہیں بنے گا تیرا وقار تب بنے گا جب تو کپڑے ادھورے پہن انتہائی تنگ پہن چہرے سے سر سے آنچل کو اتار پھینک پھر تیرا وقار بنے گا دیکھنے والے دیکھ دیکھ کے تجھے وہ لذتیں حاصل کرتے رہے یہ تیرا وقار ہے اور یہ ظالم کل قیامت کے دن کہے گا کہ ہاں میرے پاس ڈرانے والے بتانے والے سمجھانے والے سب آئے تھے ہم نے کہہ دیا مانزل زل اللہ کھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نازل نہیں کی آخر معاشرے کے ساتھ ساتھ دور کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے ان انتم اللہ فی ان کبیر تم تو گمراہی والی باتیں کرتے ہو تمہیں تو ہمیں وہ اگر تمہاری باتیں ہم ماننے لگ گئے تم تو ہمیں وہ پیچھے جا کے چودہ سو سال پیچھے وہ پرانے دور کے اندر جا سکے لوگ اسلام کو تھوڑا سا ماڈریٹ اپ ٹو ڈیٹ بھی ہونا چاہیے اور یہ روئیں گے کہیں گے کالو لو کنہ نسنا کاش ہم ان کی بات سن لیتے او نہ ہم عقل سے کچھ سوچ لیتے سمجھ لیتے ما کننافی فی اصحاب سعید ہم آج جہنم میں نہ جلتے پا تارا تیر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کل اصحاب سعید ان جہنمیوں کے لیے بہت ہی ہلاکت تباہی ناکامی بربادی اور وہ لوگ ان لذین اور ابا مل گئی بھی لہم و فرت ان کبیر جو اپنے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے حالانکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا آدر بھی ہے اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اردو حسمات والارض وہ للمتقین جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اللہ نے تقوی والوں پر ہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی پر علیم فرو قبل بات اونچی آواز سے کرو آہستہ آواز سے کرو اللہ رب العالمین تو سینوں والی چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں وطم سے خیالات آتے ہیں رب کائنات اس سے بھی آگاہ ہے اللہ علوم الخال وہ لطیف الخبیر اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے وہ بڑا باریک بین بڑا خبردار نہ لگو ماں تو وقت ریسو بھی ہی نفسو وہ نہلو اکرب ہی من حبل البرید بندے کے دل میں جو وسوسے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں ہم اس کی خیال رکھ سے زیادہ قریب ہیں هو الذي جعل لكم الارض ذلولا مناتی بھی وقلو بھی نشور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے تو تم اس کے اندر چلو پھرو اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے کھاؤ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو بھلا نہ دینا آمین تم منفی سگا صبح بھی کمل اور فائرہ یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو امن میں آ گئے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ رات جو آسمانوں میں ہے این یکفا بکم الارض وہ تمہیں زمین کے اندر ہی جھلسا دے کیسے تمہیں زمین نے اٹھایا ہوا ہے بڑے آرام سکون کے ساتھ تم چلتے ہو اللہ سے ڈرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ہی دھنسا دے اب امین تم کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا منفی سما کہ وہ ہستی وہ ذات جو آسمانوں میں ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر آزاد نازر کرے پتہ علامہ کئی فنزیر پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین کا ڈراوا کیسے ہوتا ہے لہذا ایسے ڈراموں کے آنے سے پہلے پہلے ہی ڈر جاؤ والا قد زب اللہ قبلی فقی فقان ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کو جتلایا تھا ان کے اوپر جو آزاد آئے اللہ رب العالمین نے نازل کیے وہ کیسے رہے رہو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں الگ تیری فوقہ جو پرندے ان کے اوپر اڑتے ہیں صاف فاطن و وقنا اپنے پروں کو پھیلائے ہوتے ہیں تب بھی اڑ رہے ہوتے ہیں پر اکٹھے کر لیتے ہیں تب بھی اٹھتے رہتے ہیں چڑیا کو دیکھو دو تین پر مارتی ہے پھر پر اکٹھے کر لیتی ہے لیکن اڑتی رہتی ہے کئی پرندے ہیں وہ پر مارنے کے بعد پر پھیلا دیتے ہیں اڑتے رہتے ہیں مایوسی کو ہننا الرحمان آسمانوں میں ان کو اڑنے کی طاقت رحمان کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا جس طرح اللہ رب العالمین ہی انہیں آسمان میں فضا کے اندر اڑنے کی صلاحیت دیتا ہے ایسے اللہ رب العالمین ہی تمہیں زمین پہ چلنے کی طاقت سے نوازتا اللہ چاہے تو ان اڑتے ہوئے کو نیچے گرا دے اور چاہے تو تم چلتے ہوئے کو زمین میں دنسا دے اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا کوئی بات نہیں ان نہ ہو السین بصیر اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے امن ہاد اللہ فی اللہ تم نے اپنے اتحاد بنائے ہوئے ہیں اپنے جتھے جمائے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں یہ تمہاری مدد کریں گے کافی تو بیچارے بڑے ہی دھوکے کے اندر ہیں امن ہاد اللہ یزوکو کم ان امسک سب کا رشتہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک دے پھر تمہارا کیا بنے گا بل لجو فی ہو تمی منفور یہ تو سرکشی اور منافرت کے اندر بہتے بہتے پھرتے ہیں اللہ رب العالمین کھانے کے لیے نہ دے بندہ بھوکا مر جائے کھایا ہوا اللہ نکلنے نہ دے پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے کیا اوقات کیا ہے بندے کی حیثیت کیا ہے بڑا بڑا مال اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے بندوں کو لیکن ڈاکٹروں نے پابندی لگائی ہے چینی نہیں کھانی میٹھا نہیں کھانا فلاں پھل نہیں کھانے گوشت نہیں کھانا کھانا کیا ہے صبح کے ٹائم ناشتہ ایک کپ چائے بغیر چینی کے دو چار بسکٹ دوپہر کو ایک دو برگر شام کو وہ سابو دانہ سوجی بس وہ بھی پھیکے مال بڑا ہے لین لاکھ ہے کوٹھے بنگلیا بنگلے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا ہے کھائے گا تو مرے گا کیا نظام ہے اللہ رب العالمین کا کسی کو کھانے کے لیے دیتا ہی نہیں کسی کو دیتا ہے منہ میں داخل نہیں ہونے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مقبول الفی کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بڑی ناقبی بڑی ناصبری کرتے ہیں ان کی اصحت والفراغ صحت اور فارغ وقت بہت سے لوگ فارغ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ کی نہ شکریہ فرمایا ام ایم سی مقیب علام مجی اہدا ام ایم سی سبین اعلیٰ سیرات مستقیم کیا وہ شخص جو سیدھے راستے پہ صحیح طور پہ چلتا ہے وہ بہتر ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا پھر جو اوندے منہ الٹے طریقے سے چلتا ہے کلوی انشاغفارتی کلی الماد اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا تمہیں سماعت بھی دی بسارت بھی دی تمہارے دل بھی اللہ نے پیدا کیے لیکن تم تو اللہ کا بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہیں تم فلردی ویلی تو شرون اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے تم تم جب ظالموں کو یہ ساری باتیں سنائی جائیں تو کہتے ہیں اچھا ہم نے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے حساب کتاب دینا ہے جہنم میں جلنا ہے یہ دن کب آئے گا کہہ دیجئے علم اس کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے مبین میں تو ڈرانے والا ہوں پلم اوہ ضرور کفر جب یہ ظالم دیکھیں گے قیامت کے دن کو ان کے چہرے بگڑ جائیں وکیلا ہاد الذي کن تم بھی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم دعویٰ کرتے تھے جس کو تم مانگتے تھے یہ آ گیا ہے اور کہہ دیجیے ارے تم بتاؤ تو صحیح ان اہلا کری اللہ مائی اور رحیمانہ جیر رقا من عذاب علیم ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے یا ہلاک کرے جو بھی ہو تو ہو یہ تو بتاؤ کہ کل قیامت کے دن کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا کل ہوا رحدان آمن تبکلنا فسط عالم من نمن ہوا فیض العالمبین ان کو کہہ دو کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں اسی پر تبکل کرتے ہیں تمہیں پتا چل جائے گا کہ گمراہی کے اندر کون ہے تم اہل ایمان کو گمراہ کہتے ہو نا کل ان سے پوچھیے ارے تم ان سہماؤ رہا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے گہرائی میں چلا جائے ہو رہا ہے نا خشک پانی بور چالیس پچاس فٹ پہ نکالتے تھے پانی نکل آتا تھا ساٹھ ستر پہ پہنچا سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو فٹ گہرا پانی چلا گیا فرمایا ان نسبہ ماؤ کم غورا اگر تمہارا پانی زمین کے اندر نیچا چلا جائے ہمیں یہ عتیقم بی ان اوپر کو نکلنے والا ابلنے والا پانی تمہیں کون لا کے دے گا یہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرتیں ہیں جس کو سمجھتے نہیں ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وابا توفیقی اللہ بلّا علیہ توقع